حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے دن گھریلو یعنی پالتو گدھوں کے گوشت سے نیس گندگی کھانے والے جانوروں کے گوشت اور سواری سے منع فرمایا تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو باون